جری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا لوگوں کو خاموش کر دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار اسی